بسم الله الرحمن روشی شروع اللہ تعالیٰ کا نام لال جڑو بے با مہربان مجرے مالو ہے حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم یہ کتاب اس ذات کی طرف نازل ہوئی ہے جڑو بے بہ مہربان فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم يعلمون اسی کتاب ہے جس کی آیت کھول کھول کے بیان کی گئی ہیں یعنی عربی زبان وہ قرآن ہے ان لوگوں واسطے جڑا جانے بشیروں ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون خوشخبری دینا لو تڈرانا لو ہے پھر بھی مجھ لوگ پھر بھی مجھ لوگ نے منہ پھیر لیو تو وہ سنتا ہی نہیں وقالوا قلوبنا في أكنة مما ما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون جے جس چیز در تم آنا بلاویں اس چیز دروں مارا دلاں مل مارا دلاں مل پڑ جائیں تو مارا کننا مل چپا لگا وائیں تو مارے تو تھارے بشکار ایک پردو ہے بس تم اپنو کم کرتا جو ہم اپنو کم کرنا لگا قل انما انا بشر مثلكم يوحى إليه واستغفروه وويل للمشركين اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو ہوں تھارا آدمی ہوں میرا در وہی آوے رہے تھارو خدا بس ایک کو خدا ہے تو تم سدھا اس سے در متوجہ رہو تو اس سے کونوں بخشش منگو اور شرک کرن آنا واسطے بڑی تباہی ہے الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون جڑا زکاة نہیں دیتا تذے آخرت میں نہیں منتا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون بے شک جڑا لوگ ایمان لے آیا تو انہوں نے نیک عمل کیا انہوں واسطے کدے نہ سمنا لو ثواب ہے قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له ان ذلك رب العالمين تم فرما دیو کیوں تم اس ذات کو انکار کریں جس نے دو تیاروں میں زمین بنائی تو تم اس وقت کا شریف مننے وہی تا سارا جہانا وہ پالنہار ہے وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا جو اوپروں پہاڑ کٹ چھوڑیا ہے تو اس میں برکت رکھ چھوڑی ہے تو اس میں اتنے کھانا گی روزی مقرر کی ہیں یہ سب کچھ چار تیاروں میں ہوا ہے یہ پورو جواب ہے پچھن وقت ہے ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين پھر اس نے اسمان در توجہ فرمائی تا وہ تو ہوں جو تھو پھر اللہ تعالیٰ نے اس نے تے زمین نہ فرمائیو تم دوئے آ جاؤ خوشی نال پمیں مجبور ہو گئے ان دعا نے عرض کی ہم دو خوشی خوشی ہیں فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم پھر اس نے دعا تیارا ماں ست اسمان بنا پھر اس نے دعا تیارا ماں ست اسمان بنا شوریا ہر ایک اسمان ماں اس کے مناسب حکم کی بہی کر دیتی تو انہیں یہ دنیا آلو اسمان دنیا نال سجا شوڑے ہو تو محفوظ بنا شوڑے ہو یہ انداز و مقرر کیا ہوا ہے اس زبردست تے جان نالا ہوا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَسَمُودَ تو جے کہتے یہ مو پھیرنے تم فرما دیو جے ہوں اتمنا اس راہ کی چڑھ تے ڈرا رہے ہوں جس راہ کی چڑھ قوم آت تے قوم سمود بر پئی تھی اِذْ جَاءَ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدون ينتصرون جس ویلے انہوں نے کولے انہوں نے اگے تے پیچھے تے رسول آیا جے تم اللہ تعالیٰ تے سوا کسی کی عبادت نہ کرو انہوں نے جواب دیتو کہ جے مارو رب چاہتو تم وہ فرشتہ نہ رسول بنا کے نازل کر دیتو لہذا تم جو کچھ دے گئے چلایا گیا ہے ہم اس نہ نہیں منتا فَأَمَّا عَادٌ فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون پھر جڑی کو میں تھی اس نے دھانک زمین اتی چک لی تھی تو انہوں نے کیوں جب مارا سے بد زوراور کون ہے کیوں انہوں نے یوں نہیں دیکھیو کہ جس اللہ نے وہ پیدا کیا ہے وہ انہوں تے بد زوراور ہے کہ وہ ماری آئے وہ انکار ہی کرتا رہا فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون فرعون النهس بنامه انہاں پر سخت والی آواز چلائی تاج دنیا کی زندگی ماں انہوں نے دلیل کرنے والا عذاب کو مزو چکھا دیا اور آخرت کو عذاب سے یقیناً مچی زیادہ رسوائی آلو ہے تو انہوں کی کوئی مدد نہیں ہو سیں وَأَمَّا أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون كالرئيس قوم ثمود انہوں نے سدھا ہم نے انہوں نے سدھ و رستو دست دیتو تھو انہوں نے ہدایت کا مقابلہ ماں انہوں رینو ہی پسند کیو چھیکر انہوں نے اپنا کرتو ور وے زلالت آلہ عذاب کی چڑک نے آ پگڑیا وَنَجَّيْنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ تو انہیں وہ لوگ بچا لیا جڑا ایمان لے آیا تھا اور اللہ تعالیٰ سے جڑا ڈرے میں تھا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ جس جڑے اللہ تعالیٰ کا دشمن دو زخدر لے جان واسطے کٹھا کیا جائیں گا پھر روک گئے انہوں کی ٹوڑی بنائی جائیں گی حَتَّى سمعهم وأبصارهم وجلودهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون اس توڑی کے جس ویلے وہ خود پج جائے گا تا انہاں کا کن تا انہاں کی اکھ اور انہاں کی کھلڑی انہاں کے خلاف گواہی دیں گی جے کے کچھ کرے میں تھا وقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا قالوا أنتقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون تو وہ اپنا چمڑا نہ کہیں گا تو ور کیوں شہادت دیتی وہ چمڑا جواب دیں گا ہم ہاں، اس سے اللہ نے بلوائے ہوا ہے جس نے ہر ایک چیز نہ بولن کی طاقت بخشی ہے تو اس سے نے تم پہلی واری پیدا کیا تھا تو اس سے تو انہیں مڑ گئے پھر جانوئے وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون اور تم اس گلوں تے پردو نہیں کر سکے تھا جے تھارا کن تے تھاری اکھ تے تھاری چمڑی تھارا بر شہادت دیں گی بلکہ نے یہ خیال ہو گیا تھو جے اللہ تعالیٰ بھی تھارا مجھ سارا کمانا جانتو ہی نہیں وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَاتُمْ بِرَبِّ ربكم أرداكم بالکم تمل خوشی سارا اس دے خیال نے جڑو تو نے اپنا رب کا بارہ میں کیو وہ تھو تم برباد کر چھوڑیا تم نقصان عالم شامل ہو گیا فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ لَهُمْ جب صبر کرے گا تمہیں انہوں ٹھکانو دو دخی ہے معافی منگے گا تمہیں انہوں نے معاف نہیں کی جاتے ہیں وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحط عليهم القول وحط عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين تو انہیں انہوں کا کچھ سنگی مقرر کر دیتا تھا پھر وہ انہوں نے سونا بنا بنا گیا دستے تھا انہوں کا عملہ اگلا عمل بھی تو پچھلا عمل بھی تو انہوں نے پہلا انسانہ تو جنہ بھی گزری ہوئی جماعتوں کے نال نال ان پر بھی عذاب کی گل پوری ہو گئی بلا شبہ یہ سارا نقصان نہیں رہا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ تو کافر لوگ آپس میں کہیں جی تم اس قرآن نہ سنو سگو تم اس کی تلاوت ماں روڑو مچاؤ تانجے تھارو غلبو ہو جائیں فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ تو ہمیں کفر کرنا سخت عذاب کو ضرور مزو چکھاواں گا تو انہاں دے پیڑا عملاں گی جڑا بھی کرے تھا ضرور انہوں نے سزا دیاں گا ذالک جزاء اعداء اللہ النار لہم فیہا دار تعدون اللہ تعالیٰ کا دشمنہ کی سزا یوی دوزخ ہے ان واسطے اس سے میں صدا رہن آلو کہا رہے یو بدلو ہے اس گل کو جو یہ ہماری آیتہ سے نمکرے تھا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّ سنجعلهما تحت أقدامنا نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين تکافر لوگ کہیں گا ربا تو ہونا جنہ تو انسانہ بچوں وہ لوگ دس جنہ نے ہم گمراہ کیا تھا ہم انہوں نے اپنا پیرنگ ہیٹ رکھیں گا تانجے تھلے لگ گئے نے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ألا تخافوا ولا تحزنوا نہ تم غم کرو اور اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کو تھارا نال وعدو کی نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما ہات ہم دنیا کی زندگی مامی تھارا دوست تھا تا آخرت مامی رانگا اس میں تھارا واسطہ ہے وہ سب کچھ ہے جس کو تھارو روح کرے تا اتم جڑی چیز منگے گا وطن لبے گی من غفور الرحیم یا بخشش کرنا لا مجھ مہربان کی طرف مزمانی ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ تے اس تو چنگی کس کی گل ہو سکے جڑو اللہ تعالیٰ در بلاوے تے چنگا عمل کرے اور کہے جے ہوں فرما برداراں بچوں ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة وبينه عداوة كأنه ولي حميم نیکی بدی برابر نہیں ہو سکتی تم برائی نہ اس طریقہ نال دور کرو جڑو مچی سرس وے پھر اچانک وہ آدمی جس گئے اس گئے تے تھارے بشکار دشمنی تھی اس طرح ہو جائے وہ جس طرح کہ وہ تھارو جانی دوست میں وَمَا صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ور کی توفیق انہوں نے نصیب ہوئے جڑا صبر کرے تو یا گل کسے بڑا قسمت آلا نہیں نصیب ہوئے وَإِمَّا يَنزَغَنَّ إنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم تجھے کرے تونا شیطان کی طرفوں کوئی وسوسہ آوے تا تم اللہ تعالیٰ کی پناہ منگو بے شک وہ خوب سننا لو جاننا لو ہے ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه قدرت کی نشانیاں بچوں رات تے تیاری اور دین تے چاننے تم نہ تے دین سجدو کرو تے نہ چاننا اور تم سجدو بس اس اللہ نہ کرو جس نے یہ ساری چیز پیدا کیے جے کر تم اس سے کی عبادت کرنی چاہیں فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ النهار وهم لا يسأمون پھر جے کدے یہ تکبر کریں تا سن لیں جو فرشتہ جڑا تھارا رب کو لائیں وہ تے رات تہاڑی اس کی تسبیح کریں تے وہ کدے تھکتا بھی نہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا فيها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير تو اس کی قدرت کی نشانیاں بھی چوں ہیں یہ زمین نہ تم سکی پئی بھی تکیں پھر جس ویلے ہم اس پر پانی پر نروئی ہو جائے تو ابرن لگ جائے بے شک وہ جس نے زمین زندگی کی وہی مردانہ زندہ کرے گا وہ یقیناً ہر چیز پر قدرت رکھے يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير جرانوك ماری آیتما پنگ کٹیں وے یقین انمارا تے چھپیا نہیں تے کیوں وہ آدمی جڑو اگ مسجد جائے گو وہ سر سے یا وہ جڑو قیامت کے تیڑے امن امان نال آوے گو تم نہ جو روح کرے کرو وہ یقینا تھارا سارا کمانا دیکھ رہے ہوئے ان الذین کفروا بالذکر الذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز بے شک جنہ لوکاں نے نصیحت نے انکار کیو جس ویلے کے بعد انہاں کولے پجی وی اللہ تعالیٰ تے چھپیا وا نہیں تے بے شک یہ ایک زبردست کتاب ہے لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد باطل اسمو نہ اس کے اگے تے آ سکے تو نہ اس کے پچھے تے آ سکے یا اس کی طرف نازل ہوئی ہوئی ہے جڑو حکمت آلو صفت آلو ہے ما ما يقال لك إلا قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تونا بس وہی کچھ کیو جائیں جڑو تھارا تے پہنا رسولا کیو گی تھو بے شک تھارو رب مجھ معاف کرنا لو تے دردناک سزا دینا لو بھی ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعْرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد تجيك جے کدے عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان کو قرآن بناتا تو یہ لوگ کہتا اس کی آیت صاف صاف کیوں نہیں بیان ہوئی کیوں کتاب عجمی زبان کیوں کتاب عجمی زبان میں تو لوگ عربی تم فرماؤ یہ کتاب ایمان آنا واسطے ہدایت تے شفا ہے اور جڑا ایمان نہیں لیاتا انہوں کا کرنا ما تے چپائیں تو یہ قرآن انہوں واسطے اور انہوں کو باعث ہے یہ اسا لوگ ہیں جنہیں انہوں کدھر دور تے آرہ مارے جا رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ ری تو موسیٰ علیہ اسلام نے کتاب دیتی تھی پھر اس میں میں اختلاف کی ہو گیا تو جے کدے رب کی طرف ایک گل پہنا متھی بھی نہ ہوتی تو انہوں نے بشکار فیصلہ ہو گیا ہو تو بے شک بھی اس کی طرف ایک الجاع والا شک مائیں من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد جڑو چنگا عمل کرے وہ اپنا واسطہ ہی کرے تو جڑو بدی کرائے اس کو وبال اس سے مرکوائے وہ تو تھارو رب بندہ ون ظلم کرنا لونی الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من مین ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد اس سے در قیامت کو علم پھیرے ہو جائے تے جڑو بھی میوو اپنا روڑ تے نکلے تے جڑی بھی کسے مادہ نہ بچو رہے اور جڑی بھی کائیں چیز جڑی بھی مادہ جمع یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا علم ہے تو جس تیار وہ انہوں نے بلا رہے گو جب وہ کتے جنہوں نے تم میرا شریک مننے تھا وہ کہیں گا انہوں نے تیرے آگے عرض کر دیتی ہے جب مارا بچوں کوئی بھی اس گل کی گواہی دینا لو نہیں وَظَلَّ عَنْهُمْ ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص تبه پہلا جنہ گئے دعا منگے تھا وہ سارا انہوں نے دب جائیں گا تبه سمجھ جائیں گا جے جی ہون ان واسطے نصر کی کئی جگہ نہیں لا يسأم الإنسان من دعائه مسه الشر فيئوس قنوط انسان خیر گی دعا کر کر گئے کدے نہیں تھکتو ورجے اس وقت ایک پریشانی آ جائے تانتے آس توڑ گئے نہ امید ہی ہو جائے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ أتته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي ولئن رجعت إلى ولنذيقنهم من عذاب غليظ تو جے کدے اس پر مصیبت آن تے بعد ہم اسنا اپنی کچھ مہربانی چکھا چھوڑا تا وہ ضرور بول پوئے یہ یا تے میرا واسطے ہی ہونی لوڑی ہے تے ہوں نہیں سمجھتو جے قیامت کدے بھی قائم ہوئے گی تے جے کدے ہوں اپنا رب کو لے پچائی جتو گیو تا میرا واسطے اس کو لے خوشحالی ہوئے گی تے ہم کافرانا انہوں کا کیا و عمل ضرور دستاں گا تے ہم انہوں ضرور سخت عذاب کو مزو چکھاؤں گا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض تو جس ویلا انسان ور اپنو فضل کراں وہ منہ موڑ لیا ہے تو پاسو ہی پرات لیا ہے تو جس ویلا اس ور کہیں مصیبت آ جائے پھر سے وہ لمبی چفری دعا منگن لگ جائے قل ارأيتم ان كان من عند الله ثم كفرتم به من اضل تم کیا سو تم بھی بڑی البی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو کہ تم ہی دسو جے کدے یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف پھر تم اسنا نہ مننے پھر اسا شخص سے زیادہ گمراہ کون رہ گو جڑو اتنی دور کی گمراہی میں جا وفی انفسیم نتی حتى يتبين لهم أنه أنه الحق أولم يكف بربك على كل شيء شهيد ان اولمت ہم انہوں نے اپنی نشانی دستوں گا دنیا میں خود انہوں ان اس توڑی جے یا گل انہوں کے سامنے آ جائے گی جے حق یو ہی ہے کیوں انہوں نے واسطہ یا گل کافی نہیں جے اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر گواہ ہے اَلَا اِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِ رَبِّهِمْ اَلَا بكل شيء محيط صدق الله العظيم سنو یہ اپنا رب کی بارگاہ ماں حاضر ہو گا بارہ ماں ٹھسا پیاوائیں خبردار یقین اس نے ہر ایک چیز اپنا کھیرا ملی ہوئی ہے